حضرت حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز تحجد کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکعت ہے جب تجھے صبح طلوع ہونے کا خطرہ ہو تو ایک رکعت پڑھ لے سنن نسائی حدیث نمبر 1674